جادو اور نظر بد کے علاج کے کچھ اور طریقے سب سے پہلے بات یہ کہ اس بات پہ یقین ہونا کہ اللہ شافی ہے کسی انسان کے پاس شفا نہیں ہے شفا اللہ ہی دیتا ہے یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات فائیو ہنڈریڈ ایم جی چاہیے ہوتی ہے اور بعض اوقات زیادہ چاہیے ہوتی ہے سکس ہنڈریڈ چاہیے ہوتی ہے تو وہ کمی بیشی تو ہوتی ہے اثر انداز ہونے میں لیکن شفا بہرحال اللہ ہی دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا و ادا مرت وہ یشفین جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے وہی طبیب ہے یعنی طبیب بھی اللہ ہی ہے ابو رمسا رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا کہ مجھے آپ اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پر ہے کیونکہ میں طبیب ہوں آپ نے فرمایا طبیب تو اللہ ہے بلکہ تو رفیق آدمی ہے یعنی تو دوست ہے نرم دل ہے لیکن اصل شفا مراد یہ تھی کہ اللہ ہی کو ہے وہ مریض کو دلاسا دیتا ہے اس بیماری کا طبیب وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے شفا اسی کے ہاتھ میں ہے وہ دم بھی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے الناس بیدی کا شفا لایک شفل کر بل انتا مریض پہ پڑھتے جائیں ہاتھ پھیرتے جائیں جاڑتے جائیں اس کو امبیا علیہ السلام بیماری میں اللہ ہی کو پکارتے تھے ایوب علیہ السلام نے دعا کی انی مسنی انت ارحم الراہمین فسط جب نہ لہو تو اللہ نے سن لی اس کی دعا پھر یہ ہے کہ کتاب و سنت سے علاج کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ درست ہو جاتا ہے پھر مستند معالج سے علاج کروانا چاہیے یعنی جس طرح جسمانی بیماریوں میں آپ اچھے ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں اسی طرح روحانی بیماریوں میں بھی آپ اچھے سمجھدار اوتھینٹک بندے کے پاس جائیں جس کو پہلے تو یہ پتا چلے کہ یہ جادو ہے بھی کہ نہیں یہ نظر ہے بھی یا نہیں کیونکہ ہم ہر چیز کو جادو نظر بنا دیتے ہیں پھر اس میں ہم کیسے پتا چلائیں کہ یہ شخص مستند ہے یا قابل اعتماد سب سے پہلی بات یہ کہ کیا وہ خود دین کے پابند ہے خود عبادت کرتا ہے کیونکہ بعض لوگ نہ نماز نہ روزہ جنوں شیتانوں سے مدد کے ساتھ لوگوں کے اوپر اثرات ڈال رہے ہوتے تو ان سے علاج نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح کے مریض کے اندر یقین پیدا کرے وہ یہ نہ کہے ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں ہو سکتا نہ ہو یہ نہ کہے یعنی اس کے اندر بھی کانفیڈینس ہو کہ اللہ کے ذکر میں شفا ہے اور مریض کو بھی دلائے کہ ان شاء اللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے پھر اسی طرح اللہ کے ناموں اور کلام سے علاج کرے دم عربی زبان میں ہو یا ایسی زبان میں جس کا معنی سمجھ میں آتا ہو جو بھی دم کرے یا پڑھنے کو دے اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو علاج کرتے ہوئے یہ عقیدہ ہو کہ شفا اللہ کی طرف سے اس بندے کی طرف سے نہیں ہے غیر مسترد معالج سے بچنا چاہیے وہ کون ہوتے ہیں جو مریض سے ماں کا نام پوچھے اس کے کپڑے منگوائے کوئی جانور طلب کرے اور اسے بسم اللہ پڑے بغیر ذبح کرے اس کا خون مریض کے جسم پہ ملے اور جانور کو غیر آباد جگہ پہ پھکوائے یہ آپ کی کتاب میں بھی چیزیں موجود ہیں ایسے منتر پڑے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے غیر مستند مریض کو ایسا تعویذ جس میں مربع شکل کی ڈبے بنے ہوں ان ڈبوں میں چند حروف یا نمبر لکھے ہوں لٹکانے یا پینے کو دے تو اس سے بچے پکی ہوئی مٹی کی پلیٹ میں چند حروف لکھ دے اور کہے کہ اس کا پانی پیئے لیکن اگر وہ آیات لکھ رہا ہے تو پی سکتے ہیں فرق ہے اس میں ٹھیک ہے حروف رینڈم لکھے میں ادھر ادھر کے پتہ نہیں ملا کے کیا بنا رہے ہیں ان کو وہ نہیں پیے اگر آیت لکھی ہے سورت فاتح لکھی ہے کچھ اور آیتیں لکھی ہیں پھر اسی طرح مریض کو ایسا حکم دے کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ایک مدت تک کسی ایسے کمرے میں چلا جائے جہاں سورج کی روشنی نہ ہو یا اسی قسم کے کچھ ٹوٹ کے بتائے یا مریض سے کہے کہ پانی کو ہاتھ نہ لگائے کیونکہ شیاتین جو ہے وہ تہارت کو پسند نہیں کرتے تو شیتانوں سے علاج کروانے کے لیے پھر یہ کرتے ہیں کچھ چیزیں زمین میں دفن کرنے کے لیے دے کچھ ایسے کاغذ دے جنہیں جلا کر ان کے دھوئے سے دھونی لینی ہو یعنی کہتے نا جلاؤ اس کو اور اس کا دھواں لو وہ بھی نہ ہو پھر رکیا علاج ہے رکیا کی تین شرائط ہیں رکیا کے الفاظ شریعت کے مطابق ہوں شرکیہ الفاظ نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس ما لم يكن فيه شرک اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو ابھی بہن کا سوال تھا نا کہ بعض اوقات کچھ مصنون دعائیں نہیں ہوتی کوئی اور چیز لکھ دیتے ہیں اگر اس میں شرک نہیں ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں وہ دعا عربی زبان یہ سمجھ میں آنے والی زبان ہو اور تیسرا یہ کہ رکیا کرتے وقت بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو قرآن سے علاج قرآن شفا ہے قرآن کیا ہے شفا ہے کل حو لدینہ امن ہدم و شفا کہہ دیجیے کہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان اللہ ہدایت اور شفا ہے سورت السرا میں آتا ہے وہ شفا الظالمین اللہ خسارا حضرت عائشہ سے مربیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علاج کر رہی ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں لیکن آپ کو تکلیف نہیں دی ایک اور عورت کو بلا کے حضرت عائشہ کیا خود کم تھی ابھی جو سوال تھا نا آپ کا کہ اوقات انسان خود نہیں کسی اور سے کہتا ہے تو کوئی اور عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو یعنی قرآن شفا ہے آیت الکرسی پڑھنا سورت الفاتحہ پڑھنا سورت البقرا پڑھنا سورت البقرا کی آخری دو آیات پڑھنا معوضہ تعین پڑھنا کلو زب رب الفلق کلو زب رب الناس پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ صورتیں ہیں ان کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں جیسے سورت عال عمران کی کچھ آیتیں سورت العراف کی سورت یونس کی سورت تاہا کی سورت سورت الصافات سورت الحقاف سورت الرحمان کی کچھ آیتیں سورت الحشر سورت التغابن سورت الجن سورت الاخلاص سورت الفلق سورت الناس یہ آیتیں جو آپ کی کتاب ہے اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ ڈھونڈتے رہے وہاں لکھی ہوئی موجود ہے اس کتاب سے بھی جو آپ کے پاس ہے آپ دم کر سکتے ہیں سورت الکافرون اور آیت الکرسی کو تکرار سے سننا ریپیٹڈلی ریپیٹڈلی ایسی آیات پڑھنا جن میں سکینت اور اطمینان والی باتیں ہوں آپ کا دل خوش کر دیں گی یعنی قرآن مجید کی ایسی آیتوں کی آپ سلیکشن کر کے اپنے پاس خود بھی رکھ سکتے ہیں کہ جن میں خوشخبری ہو جنت کی خوشخبری ہو اللہ کی مدد کی بات ہو کل میں پڑھ رہی تھی سورت یونس تو اس میں ایک آیت آئی للذین احسن الحسن و زیادہ جو لوگ اچھا کرتے ہیں ان کے لیے اچھائی اور زیادہ بھی ہے کتنی خوشخبری اور کتنی انکریجمنٹ ہوتی ہے ایسی آیت پڑھ کر پھر اسی طرح سورت کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے اللہ ان لیا اللہ خوف ولاحم یا زنون سنو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے کون ہے دوست اللہ امن و کانو یتخون لہم البشرا فی الحیات دنیا دنیا ان کے لیے کی زندگی میں خوشخبری ہے کتنی انکریجنگ آیت ہے وہ فی الآخر اور آخرت میں بھی کتنا ڈر لگتا ہے نا آخرت سے لیکن اگر وہ اللہ کے دوست بن جائیں گے تو آخرت میں بھی موت کے وقت فرشتہ اچھی خبر دے گا قبر میں استقبال ہوگا اٹھیں گے تو اچھا ہوگا تو ایمان اور تقوا کی ضرورت ہے فرمایا اللہ تبدیل علی کلمات اللہ هو الفوز العظیم یہ سکسٹی ٹو سے سکسٹی فور اتنی زبردست آئے تھے کہ آپ پڑھے تو ایسا لگتا ہے آپ کا ایمان کہیں اوپر چلا گیا ہے آپ کو سارا غم اور مایوسی دور ہو جاتی ہے تو قرآن کا مطالعہ کرتے رہیں تو یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں اور جو آئے کلک کرے ان کو الگ لکھ کے جب کبھی ڈپریشن ہو یا پریشانی ہو انہیں کو ریپیٹڈلی پڑھے تو یہ آپ کو خود بنایا ہوا دم ہو جائے گا کوئی حرج نہیں یعنی ضروری نہیں کہ جو کسی نے ہمارے لیے دم بنا دیا بس اسی کے ہم لکیر کے فقیر ہیں وہ بھی اچھا ہے اس کا تجربہ ہے لیکن جن چیزوں سے پڑھ کے آپ کا دل بڑا ہوتا ہے ان کو ریپیٹڈلی پڑھے ان اللہ دین کالو رب اللہ تم مستقام تنزل علیہ ملائے اللہ تخاف ولا تحزن جنت الْحَيَاةِ فی دنیا کی زندگی میں اپنی دوستی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں گھبرانے کی کیا ضرورت تم اکیلے تھوڑی ہو کتنا ایمان بڑھتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا انسان خوفناک قسم کی خبریں سنتا رہتا ہے کبھی دنیا میں کبھی کسی بیماری اور میرے جیسے لوگ تو طرح طرح کے لوگ اپنے مسائل سناتے اتنا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے بازو کا دماغ میں کہ انسان سوچتا ہے کہ رب آفیت میں ہی رکھنا کیونکہ انسان مسلسل جب کسی کی تکلیف کی باتیں سنتا رہے تو دل متاثر ہوتا ہے بہرحال تو اس میں آپ دیکھیے کہ پھر بہت لائکلی انسان کا مورائل ڈاؤن ہونے لگتا ہے تو قرآن سے انسان مدد لے قرآن شفا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کسی کو ہیلپ کر رہے نا وہ پہلے خود بھی کچھ پڑھے یعنی کبھی بھی ایسے اٹھ کے کسی کو دم نہ شروع کر دیں یا کسی کے مسئلے مسائل نہ سننے شروع کر دیں جب تک آپ کا ایک مضبوط کنیکشن قرآن کے ساتھ نہ ہو ورنہ یہ چیزیں آپ کو نفسیاتی طور پہ گھیر لیں گی اور آپ کو ڈاؤن کر دیں گی تو خود قرآن کے ساتھ جڑنا یعنی ہر بندے کو ضرورت ہے کوئی بیمار ہے یا نہیں سب کو ضرورت ہے اس کی پھر یاد رکھیے ہیڈ فون سے سننا زیادہ بہتر ہے آپ تجربہ کر کے دیکھیے یعنی جب آپ ایسی حالت میں ہوں اور ڈسٹریکشن بھی ہو گھر والے شور مچا رہے ہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں ضروری تو نہیں تھا ہر وقت گھر میں سکون ہو سو کام ہوتے ہیں اور کچھ نہیں تو کوئی واشنگ مشین چل رہی ہے کوئی ڈش واشر چل رہا ہے وہ ڈسٹریکشن ہے وہ آپ کے دل پہ پورا اثر نہیں آدھی آواز قرآن کی آ رہی ہے آدھی وہ دو چار اور چیزوں کی آ رہی ہے تو وہ مکسچر سے اندر جا رہا ہے اثر نہیں ہو رہا کیونکہ بازو کا ہم کہتے ہیں ہم نے بہت پڑھا ہے اثر نہیں ہو رہا یہ بڑا جملہ میں نے سنا بہت پڑھ لیا ہے پڑھ پڑھ کے تھک گئے کچھ فائدہ نہیں یہ نہیں سوچتے کہ پڑھنے کا طریقہ بھی ٹھیک تھا یا نہیں تو اگر آپ اس وقت ہیڈ فون لگا کر سنیں تو آپ کی مکمل یکسوئی آپ ہوں گے اور کلام اللہ ہوگا وہ دل میں زیادہ اترے گا ان شاء اللہ دوسرے مصنون دعاؤں سے علاج یعنی قرآن کے علاوہ مصنون دعاؤں سے اور مصنون دعاؤں سے دم کرنا حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کر لیا جائے انس بن مالک سے دم کرنے کے بارے میں روایت ہے صحیح مسلم کی کہ انہوں نے کہا بخار پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے جیسے کینسر وغیرہ ہوتا ہے یا اور اسی طرح کی بیماریاں جیسے حضرت اسما کو آپ نے دم کرنے کے لیے کہا بچوں کی کمزوری کی وجہ سے پھر حفاظت کا دم ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم آپ حسن حسین رضی اللہ پہ پڑھا کرتے تھے خود اویز مبت اللہ تمات من کل شیطان بد سے بچائے جبریل دم کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے آپ کا مرتبہ بڑا تھا ٹھیک ہے نا تو وہ کیا دم تھا بسم اللہ یبری کا وہ من کل ان یشفی کا وہ من شرح ادا حسد و شر کل عین اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں کہ وہ ہر بیماری سے آپ کو شفا دے حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے اور ہر نظر بد والے کے شر سے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے روح المین نے سکھائے ہیں یعنی جبریل علیہ السلام نے سکھائے ہیں کہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارقا يترك بخير يا رحمان اس کا دوسرا ورژن بھی ہے اور یہ بہت ہی زبردست دعا ہے پیج 55 پہ ہے یہ دعا ٹھیک ہے جسم کے کسی حصے میں تکلیف یا درد ہو تین دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھے اور پھر اوز بلّہ و قدرتی ہی منشر رما اجید و حاضر پھر شہادت کی انگلی کے ساتھ دم حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب کسی انسان کے کسی عزم میں کوئی تکلیف ہوتی یا پھوڑا یا زخم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس پر اس طرح رکھتے اور سفیان جو رابی ہیں انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی پھر اسے اٹھا کر فرمایا بسم اللہ ہی تربت وردنا بری قطب دینا لیوشفا بہی سکیمنا بے عزن نربینا ٹھیک ہے یعنی زمین پہ لگا کے ہلکی سی تھوک لگا کے زمین کی مٹی سے پھر اس کے اوپر لگا کے اس جگہ پر یعنی مٹی کے اندر بھی ایسی تاثیر ہوتی ہے مٹی کے اندر سے کیا کیا نہیں نکلتا سوچیے مٹی جو ہے اس کے بہت اپنے فائدے ہیلنگ پراپرٹیز ہیں اس کے اندر اور اب تو کہتے ہیں نا بچوں کو مٹی میں چھوڑ دو تاکہ وہ اس میں لتڑے تو وہ بھی ان کے لیے ان کے ٹاکسن سارے جو ہیں وہ نکلتے ہیں شفا کی دعائیں پنک کلر کی ایک کتاب ہے بک اسٹور میں اردو انگلش دونوں میں ہے تو وہ ساری دعائیں اکٹھی ہیں الگ رکھی بھی ہوں تو ان شاء اللہ اس سے بھی پڑھ کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ دعا بھی الباس رب الناس انت انتبی و شافی یہ بھی دعا ہے حضرت عائشہ پڑتی تھی یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑی یاد رکھی جو دم کرنے والا نا وہ جسم پہ ہاتھ بھی پھیرے تھپکے بھی پھونکے بھی یہ ساری چیزیں فائدہ دیتی ہیں نمبر تین طب نبوی سے علاج ٹھیک ہے پچھنے لگوانا ہجامہ کرنا حدیث میں ہے جس نے کمری مہینے کی سترہ انیس اور اکیس تاریخوں کو سینگی لگوائی اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی سیونٹین نائنٹینتھ اور ٹوینٹی ون ہجری کیلنڈر کے حساب سے یہ جو ہجامہ کراتے ہیں آپ ایک اور حدیث میں صحیح بخاری کی اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے اور اگر وہ مرض کے مطابق ہو اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا نہار منہ پچنے کروانا زیادہ بہتر ہے اور اس میں شفا اور برکت ہے ہجامہ جو ہے نا ارلی مارننگ کرانا چاہیے خالی پیٹ وہ زیادہ بہتر ہے یہ عقل بڑھاتا ہے حافظہ تیز کرتا ہے بدھ جمعہ ہفتہ اور اتوار کے روز کی بجائے پیر اور منگل کو یا جمعرات کو ہجامہ کرانا زیادہ بہتر ہے بدھ کے دن حضرت ایوب بیمار ہوئے تھے اور پھر منگل کو ٹھیک ہوئے تھے سوار منگل کو ٹھیک ہوئے تھے کلونجی جو ہے وہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے لیکن اس کا اندازہ ہونا بڑا ضروری ہے یہ نہیں ایک چمچ ٹیبل اسپون بھر کے کھائے اور آپ کہیں کہ کلونجی سے میری طبیعت خراب ہو گئی تو اس کے لیے بھی طبیب ضروری ہے کہ وہ آپ کا مزاج دیکھ کے آپ کو ڈوز ریکمینڈ کرے پھر شہد شربت اصل حدیث میں آتا ہے یہ شہد پینا جو ہے وہ شفا کے لیے بہترین ہے پھر اسی طرح آب زمزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اسی کے لیے ہے ایک اور حدیث میں روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے پھر دم کیا ہوا زمزم کا پانی پیا جائے ٹھیک ہے یعنی جس پانی پر رکیا شریا پڑا گیا ہو اس کو روزانہ کم از کم تین گلاس پینا اور زمزم کا پانی ہو تو زیادہ ترجیح ہوگی ورنہ تھوڑا سا بھی ملا دے اس میں تو ساری پراپرٹیز چینج ہو جائیں گی آپ نے فرمایا ان مبارک نہا تعام تو کہ یہ مبارک پانی ہے اور یہ کھانے والے کا کھانا ہے پھر زمزم کے پانی سے نہانا یعنی بابرکت پانی ہے اس سے نہایا جائے پھر دم کیا ہوا پانی ناک میں ڈالنا اور جھاڑنا پھر زیتون کا تیل آپ نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ بے شک یہ مبارک درخت سے ہے شہد زیتون کا تیل اور کلونجی ملا کے استعمال کرنا شہد زیتون کا تیل اور کلونجی تینوں چیزوں کو ہم وزن مکس کر لیں اور پھر وہ جگہ پر لگائیں جہاں تکلیف وغیرہ ہو زیتون کا تیل پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس سے تیل لگایا کرو کیونکہ وہ بابر کا درخت ہے جسم پہ ملنا اگر زیتون کی بوتل ایک لے کے تیل کی اس کے اوپر رکیا پڑ کے رکھ لیا جائے اور پھر اس سے اگر مساج وغیرہ کیا جائے یا سر کو لگائے پیئے منہ کو لگائے تو وہ بھی شفا کا باعث ہوتا ہے تلبینا تلبینا غم کو دور کرتا ہے دلیے کی طرح ہوتا ہے اجوا کھجور کھانا سات اجوا کھجورے کھائے اگر نہ ہو تو کوئی بھی کھجور کھا لیں کھجور بھی شفا کا ذریعہ ہے سنا مکی سنا مکھی سنا نہیں ہوتا ہے اب تو یہاں ٹی بھی ملتی ہے سنا کے سنا لیو جو ہوتے ہیں صبح شام سنوت کا ایک چھوٹا چمچ کھانا سنا اور سنوت دو چیزیں آپ نے فرمایا سنا مکی اور سنوت کو لازم پکڑو کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے سام کے پوچھا گیا سام کیا ہے فرمایا موت سنا مکی لیوز ہوتے ہیں اس کے ٹی پی اس کی جی ہاں کلونجی کا بھی یہی حکم ہے کہ ہر بیماری سے شفا ہے نمبر چار کچھ اور مؤثر علاج ہیں جیسے بیری کے پتوں سے غسل کرنا بیری کے سبز پتے لے کر انہیں سل پہ پیس لیں اور کسی بڑے برتن میں ان کے اوپر اتنا پانی ڈالیں جس سے غسل ہو سکے پھر اس پر آیت الکرسی سورت کافرون اخلاص پلک ناس اور جادو سے متعلق آیات پڑھیں جو سورت اور اور یونس سورت تاہا کی ہیں اور پھر اس میں سے کچھ پیئے یا پلائیں مریض کو اور اس کے بعد نہلا بھی دیں نظر لگنے پر غسل کرنا اور خصوصاً پانی لے کے اس کا جس نے نظر لگائی ہو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظر لگانے والے کو حکم دیا جاتا وہ وضو کرتا پھر اس پانی سے جسے نظر لگی ہوتی اسے غسل دیا جاتا دم والے پانی کا چھڑکاؤ یعنی اس کے چہرے پہ چھڑکیں جسم پہ چھڑکیں ہتھیلیوں پہ سر پاؤں سینے پہ گھر میں چھڑکیں آیات لکھ کر پلائیں جادو کا اثر زائل کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے حت الامکان جادو کی جگہ پتہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے گھر کو صفائی کریں ہر چیز جھاڑے پھٹکیں اللہ سے دعا کریں اوقات خواب میں نظر آ جاتا ہے کہ کون سی جگہ کیا چیز دفن ہے اور اس کو نکلوا کے تلف کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا اسی طرح اپنے جسم سے لگی ہوئی چیزیں جب الگ ہو تو ان کو بھی حفاظت سے تلف کریں جیسے ناخن کاٹ کے بال جو ہوتے ہیں ان کو اس طرح پھینکے کہ کسی کو پتا نہ ہو کسی پانی میں ڈال دیں زمین میں دبا دیں کچھ کر دیں پھر پیریڈس کے جو پیڈز وغیرہ ہیں ان کو تلف کریں یا دھوئیں یا جو بھی پھر اسی طرح بچے کی پیدائش کے وقت جو علائشیں باہر نکلتی ہیں جسم سے نکلی ہوئی جو چیزیں ہیں نا ان کو پراپر تلف کرنا چاہیے پھر یہ یاد رکھیں کہ غیر شرعی طریقے اختیار نہ کریں علاج کے جیسے حرام میں شفا نہیں جادو کا علاج جادو سے کرنے کی ممانت ہے غیر شرعی جھاڑ پنکار سے علاج کروانے میں ممانت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے نشرا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے نشرا جن یا جادو اتارنے کے لیے شرکیہ اور جاہلانہ منتر پڑھنا پڑھوانا ہوتا ہے جو حرام اور ناجائز ہے وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرواتے نہ پال لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مراد نشرا ہے یعنی کہ شرکیہ قسم کے دم وغیرہ نہیں کرتے کاہنوں اور نجوبیوں کے پاس جانے کی ممانعت ہے جو جائے گا اس کی چالیس رات کی نماز قبول نہیں ہوگی پھر اسی طرح ایسے تعویذوں سے بچنا کہ جو معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ان کے اوپر جادو کے علاج کے لیے علم نجوم سیکھنے سے بچنا چاہیے ہر طرح کا جادو سیکھنا منع ہے جنات سے خدمت لینا جائز ہے لیکن اگر حرام طریقہ ہو یا حرام کام ہو تو وہ نہیں جنات غیب کا علم نہیں رکھتے جنات گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں جنات انسان کو تنگ کر سکتے ہیں انسانوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں دم توکل اللہ کے خلاف نہیں ہے دم پر اجرت لینا جائز ہے لیکن فکس نہیں کرنی چاہیے یعنی کوئی اگر اپنا وقت لگا رہا ہے اور سارا دن اسی کام میں مصروف ہے پھر گلے میں نہ لٹکائے چیزیں یہ سب کتاب بھی ہے نا آپ کے پاس دم ذریعہ علاج اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے خود بھی پڑھ لیجیے بہت سی چیزیں جو میں نے کچھ بتائی ہیں وہ اس سے بھی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس دلائل اور آیات یعنی میں نے پڑھاتے ہوئے کچھ چیزیں ایکسٹرا ایڈ کی ہیں نا تو وہ اس کتاب سے بھی ہیں ٹھیک ہے مصیبت کا علاج غم اور پریشانی کا علاج غصے کا علاج دل کی بیماریوں کا علاج شہد سے علاج تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گا کل آپ نے ایک ذکر کیا تھا نا کہ جیسے کچھ لوگ نظر اتارنے کے لیے انڈے کا استعمال کرتے ہیں یا سفید کپڑا یا مرچیں استعمال کرتے ہیں لیکن اس پر پڑھتے تو آئے تھے قرآن ہی ہے تو وہ صحیح ہے یا نہیں ہے یعنی پڑھ کے کھلا دیتے ہیں تو نہیں نہیں انڈے جیسے انڈے پہ پڑھا اور اس پر پورے جسم پہ پھیرا اور پھر انڈوں کو پھینک دیتے ہیں اور سفید کپڑا لے کر اس پر بھی آئے قرآن ہی پڑھتے ہیں اور اس کو پورے جسم پر پھیر کر اس کو جلا دیتے ہیں اگر اس کی بدبو نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ اس پر تھا اور لال مرچ کا بھی یہی کرتے ہیں کہ لال مرچ کو پورے جسم پر پھیر کر جلاتے ہیں اگر اس میں سے بدبو نہیں آئی تو کہتے ہیں کہ اس پر نظر تھی اور کیا اس پر آیات پڑی جاتی ہاں جیسے میری... تو آیات پڑھ کے دم کر رہے ہیں تو اور بات ہے لیکن یہ ہاں۔ کہ اگر خالی کر رہے ہیں تو نہیں آیت پڑھ کر اور کہتے ہیں اگر اس میں سے بدبو نہیں آ رہی جیسے کپڑا جلنے کی بدبو نہیں آ رہی مرچوں کی جو دھانس ہوتی وہ نہیں آ رہی تو کہتے ہیں کہ اس پر نظر بد تھی اور اگر آ رہی ہے تو اس مطلب ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر جو مصنون طریقہ علاج ہے وہی اختیار کرنا چاہیے جیسا بھی جو کیا تھا کہ دم کر کے اس کے پانی سے غسل کیا جائے تو ایک تو طریقہ کہ غسل کا پانی وہ مین ڈرینیج میں جا رہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ آیات اس کے اندر تو نہیں نا بس صرف تاثیر ہے اور وہ تاثیر بدن نے لے لی میں نے پڑھا تھا کہ کہیں کہ اس پانی کو ٹب میں جمع کرے یعنی غسل اس طریقے سے گارڈن میں ڈالے کوئی ضروری نہیں ہے کسی پر اگر نظر ہوئی ہے جادو ہوا ہے لیکن اس کو خود نہیں یقین آ رہا یا وہ نظر بد پہ یقین ہی نہیں رکھتا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو آپ اس پہ کچھ کر کے کر سکتے ہیں جی آپ اس پہ پڑھ سکتے ہیں اس کو فائدہ ہوگا کہ کیونکہ ان شاء اللہ کیونکہ دیکھیں مریض جو ہوتا ہے نا اس کی بعض اوقات کنڈیشن اسٹیبل نہیں ہوتی اب کئی دفعہ جیسے فزیکلی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتے کچھ لوگ نہیں جاتے وہ بڑی مشکل سے لے جانا پڑتا ہے مانتے ہی نہیں وہ کہتے ہمیں کچھ مریض نہیں ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو ان کا علاج کرنے سے فائدہ ہوتا ہے تو مطلب ان سے چھپ کے کیا جائے اگر وہ کرنے ہی نہ دیں تو کے بھی کر سکتے ورنہ یہ ہے کہ اگر کرنے دیں تو سامنے کیا جائے جی پانی وغیرہ پہ دم کر دیں وہ رکیا پڑ کے پھر وہ پانی پلا دیں ان کو السلام علیکم میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کے یہاں روٹی کے ٹکڑوں پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کیا مطلب جادو یا کچھ جی میں نے سنا وہ کہاں سے پڑے گئے پڑے نہیں ہیں پائے گئے ہیں باہر جیسے اوکے گھر کے باہر جی ہو سکتا کسی راہ جاتے کہ گر گئے ہوں چڑیا کو ڈالنے جا رہا ہو تو وہ رستے میں گر گئے ہوں وہ نہیں ہے نا نہیں کچھ بھی نہیں اچھا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے ایسی کوئی بھی چیز نظر آئے نا جو ان یوژل ہے ایک دن میں اٹھی گھر سے باہر واک کرنے کے لیے نکلی تو خون نظر آیا مجھے کافی گھسٹتا ہوا تو میں تھوڑا سا چونکی میں نے کہا یہ کس نے خون پھینکا یہاں تو کوئی نہیں آتا یہ کیا چیز ہے تو پہلا شک کہاں جاتا ہے یہ جادو شادو کا نا تھوڑی دیر آگے گئی تو بلی نے کبوتر کھا کے پھینکا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ تھا یہ خون ہے ہاں؟ وہ ڈریک کر کے لے جا رہی ہوگی تو وہ پتا چل گیا تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ چیز آئی کہاں سے واٹس دا سورس تو صرف گمان سے نہیں کام لینا چاہیے تھوڑا سا عقل بھی استعمال کرنی چاہیے کہ اس کا سورس کیا ہر چیز جادو نہیں ہوتی السلام علیکم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جلانے سے جلانے کے علاج سے منع کیا گیا تو اس میں جی۔ لیزر شامل ہے نہیں اسرا کا جلانا تو نہیں ہے آگ تو نہیں ہے نا اس میں استاذہ یہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی جادو والی چیز ملے تو اس کو پراپر تلف کریں تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے یا جی، جیسے کوئی کاغذ ملا نا اور اس پہ کچھ لکھا ہوا تو ٹیپ کے نیچے نا اس کو دھو کے اور اس کا جو کاغذ ہے نا اس کو بن میں پھینک دے ٹھیک ہے اس کے حروف مٹ جائے لیکن اگر کوئی بہت پکے ہیں تو جلا دیں ان کو یا یہ کہ کہیں زمین میں دبا دے جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ ناخن کاٹے یا اپنے جسم کی کوئی بھی ایسی ہے تو وہ کیسے پانی میں بہا دیں پانی میں زیادہ جی ہاں۔ بہتر ہے پانی کے اندر پھونکنا منع ہے پانی کے اوپر نہیں کریں یا گلاس پہ اس طرح کر دیں اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی نکلتی ہے تو وہ زہریلی گیس ہے جی, جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی آئے جیسے تعویذ بنا کے پہن لیتے ہیں اور پھر وہ اسی پہ بلیو کرتے کہتے اگر میں نے اس کو اتار دیا تو میرے ساتھ برا ہو جائے گا تو یہ غلط ہے ایسا نہیں سوچنا چاہیے بالکل میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی بہت قریبی اور لفٹ ون ہے جو کہ ایک بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں جی اور ان کو یہ ہے کہ شاید مطلب ان کے اوپر یا کسی ان کے آگے سے کسی کے اوپر جادو ہوا ہے یا کسی نے نظر لگائی ہے تو آپ ان کو کیسے سپورٹ کریں اگر آپ ان طریقوں میں سے جو آپ کو بتائے گئے ہیں کوئی کام کر سکتے ہیں جیسے پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے یا ان کے اوپر دم کر سکتے ہیں یا ان کو یعنی کچھ انکریج کر سکتے ہیں ایسی آیات نکال کے قرآن سے کیونکہ کسی بھی چیز کا علاج کرنے کے لیے علم کا ہونا بڑا ضروری ہے ورنہ یہ کہ اچھی بات کے ذریعے ان کا مرال بلند کریں صبر کی تلقین کرے یہ کتاب پڑھ کر کچھ سنائے ایک ہی بار رکیا یا پھر پروٹیکشن دعا وغیرہ پڑھ کے فیملی میں دو چار لوگوں کو پانی پلا سکتے ہیں جی ایک پانی جو ہے وہ پورا گھر پی سکتا ہے ڈرم بھر کے آپ رکیا پڑھ لیں اور روز پیتے پلاتے رہے جی اور ایک کوشچن بیک ہوم میں کوئی پرابلم ہے گھر پہ تو لوگ مولانا صاحب ایک برتن میں دم کر کے بولتے پانی چھڑکو دیوار پہ دہلیز پہ وغیرہ یاسین وغیرہ دم کر کے دیتے یا پھر بتانا ہلکا پھلکا خوار جو ہے وہ کوئی حرج نہیں گھر پہ دہلی پہ جی کر سکتے جزاک جی السلام علیکم السلام وعلیکم السلام میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کل آپ نے بلیک کپڑوں کا اور اندھیری کا ذکر کیا تھا کہ اس پہ جادو ہوتے جیسے کالی جگہ ہو یا کوئی کالی چیزیں جو نا وہ اٹریکٹ کرتی ہیں جنات کو اس کا یہ مطلب نہیں کالا رنگ بنایا ہوتا وہ جو مکابہ کا کپڑا ہے کالے رنگ کا اتنے اللہ کے گھر کا لباس ہے آپ کو کالے ابائے سے کیوں مشکل ہے جی, جی۔ میں یہی پوچھنا چاہتی تھی صرف بچوں کو آپ کو پتا ہے نا بہت سارے مجھے خود یعنی کہ جو جی مستقل نہیں پہننے چاہیے ہاں، یعنی کبھی کبھار کوئی اس طرح کی چیز پہن لے اور اور بات ہے اچھا دوسرا یہی چاہ رہی تھی کہ جو یہ روٹی کی بات انہوں نے کہی تھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہم بھی خود اسکیلس کو ہمارے یہاں اسکیورلس باقاعدہ آ کے اپنے بیک یارڈ کے ڈور پہ آ کے کھڑو کے کھانا لیتی ہیں ہمارے ہاتھ سے لیتی ہیں نا تو وہ روٹی دیتے ہیں بریڈس دیتے ہیں بسکٹس دیتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتی ہیں کھانے کے بعد جا کے کہیں نہ کہیں چھپا میرے ہسبینڈ بچوں میں غصہ کریں تمہیں پتا ہے میرے سارے پلانٹس کے اوپر جا جا کے انہوں نے ساری بریڈ اور تو یہ جو چیز ہے نا وہ جو روٹی ہے سب ہے یہ اس کے کے بھی کام ہو سکتے جی، ہیں جزاک اللہ انیوژل اثرات ہوتے ہیں تو کوئی عامل کے پاس جاتا ہے جو کہ میں نے بھی دیکھا تو عامل کیا کرتے ہیں وہ لیمو کٹواتے ہیں کہ یہ آپ پہ غلط اثرات کٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو کیا یہ چیز صحیح ہے یہ تو ٹوٹکا ہے ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے اچھا ایک ہماری فرینڈ کے ساتھ ہوا کہ وہ وہاں گئی کچھ مقدار بتائی تھی کہ اتنے بچے ہیں تو اتنے انڈے اور اتنے لیمنز لے کر آئیے اور انہوں نے جب وہ دم وم کر لیا اور کہا کہ اس تھیلے کو گاربیج میں پھینک دیجیے گا مگر پیچھے مڑ کے مت دیکھیے گا تو انہوں نے کہا تھا کہ پیچھے اگر مڑ کے دیکھو گے تو تمہیں بہت نقصان ہو جائے گا تو وہ جیسے ہی گئے ہاں جی۔ تو ان کی گاڑی چلی ان کے چاروں ٹائر پنکچر ہو گئے اور پھر دیکھیں اس طرح کی چیزوں میں شیطانی جی۔ اعمال ہوتے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے اصل قرآن اور سنت سے بڑھ کے کیا چیز ہے ہمارا یقین اس پہ کیوں نہیں بیٹھتا یقین کے ساتھ اگر قرآن پڑھ پڑھیں گے تو ان شاء اللہ شفا ہوگی سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ اللہ اللہ انتا استخ استقفر و اطوب الک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ